جی السلام علیکم جی کیا رہے جی جی صاحب الحمد للہ جی، ہاں۔ پہلے تو نا جی کچھ باتیں جو کل ہوئی تھی نا امام محمد صاحب سے متعلق جی کچھ باتیں تو اسی سلسلے کی کڑی ہیں اچھا اور پھر مسئلہ جو ہے وہ منشا شرک و توحید کا شروع ہو جائے گا آپ کی آواز میں نے اچھی کر دی اچھا اچھا ٹھیک ہے سن سکے نا آپ نے تو ریکارڈنگ کر دی تھی نا ہو گیا کیا آپ نے باتوں کی ریکارڈنگ کر دی جی جی ریکارڈنگ نہیں کر ریکارڈنگ آتی تھی اچھا اچھا اچھا چلو چلو میں ریکارڈنگ پیش کر دوں گا اچھا میں آپ کو ریکارڈنگ پیش کر دوں گا ٹھیک ہے بات کریں اچھا بات یہ ہے کہ آپ کے پاس امام محمد رحمہ اللہ کے جہانی ثابت کرنے پر خطیب بغدادی کی دو روایتیں ہیں ایک روایت تو امام احمد کی ہے اور دوسری امام ابو ذرا کی ٹھیک ہے نا جی اچھا جی یہی دو روایتیں ہیں نا جی میرے پاس کے اس کرنے تین روایت تین روایتیں اچھا وہ تیسری کون سی ہے اور کس کی ہے یہ قول ہے نا پہلا قول امام احمد کا پیش کیا دوسرا زرا کا اور تیسرا کس کا ہے بن کا کس کا بن معین یا بن معین کی روایت کا تو سری ثابت ہوگا اس وجہ اس میں تو کلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تو آپ کے مقلد ہے اور آپ کے ہمیشہ رہے ہیں اور فتوا دیتے رہے ہیں اور کتاب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جامع کبیر یہ تو اسی میں لکھتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں میں نے ان کی لکھی ہے فرقت نعمان ثابت کے تھے ان کا مقرر ہونا بالکل ثابت نہیں ہے یہ آپ بہتان لگا رہے امام اب اعظم ابو حنیفہ کے مقرر نہیں تھے وہ تو ہماری طرف سے جو ہے نا انعام وصول کرے ہاں؟, ہاں جی کیا انعام وصول پہ ہماری طرف سے شاید کتنا انعام دے دیں گے آپ کو یہ ایسے ہے ہاں جی یہ ایسے ہے جیسے سورج کا انکار اس کو مقابرہ کہتے ہیں مقابرہ جب یہ ثابت ہوگا نا تو آپ حیران رہ پریشان رہے میں اچھا میں حیران رہتا ہوں ویسے کہ آپ کا اتنا جی۔ مطلب کمزور کیوں ہے آپ کو سب چیزیں نہیں ہے آپ آپ کو معلومات نہیں ہے آپ اصل میں یہ وجہ ہے اچھا آواز کوئی صاف نہیں آ رہی یار آواز میری صاف نہیں آ رہی تو اصل میں جب میں اس کی آواز کو بلند کرتا ہوں نا اچھا تو ایسا کرنا پھر تاکہ جو میرے جو ہیں اس کے دوست چاہتے ہیں جی جی اب تو بالکل آواز صاف نہیں آ رہی یار سمجھ نہیں آ رہی صاف نہیں آ رہی آپ جو ہے آواز صحیح ہے جی اب اب صحیح ہے اس کی آواز بلند کرتا ہوں نا پتہ نہیں میرا سیٹ کس طرح ہے ہاں۔ پھر تو جو ہے وہ آواز صاف نہیں جاتی ہاں۔ اور اگر اس کی آواز میں نے آپ بند کر دی ہے وہ سن رہا ہوں اور کوئی نہیں سن رہا اچھا یہ بات ہے نا چشتی صاحب جی آپ کو اصل میں آپ کی معلومات ناقص ہے تو اچھا۔ آپ کو تعجب ہوتا ہے ہاں۔ کہ وہ تو امام کو کو ضعیف سمجھتے تھے وہ ثابت وہ علیحدہ باب ہے پہلے کریں گے ابن فرقت پر بات ہاں۔ یوسف یعقوب بن ابراہیم پر اچھا۔ پھر پر بھی بات جو ہے ان پھر تو عید اور دوسری باتیں جو ہے نا ہاں۔ اس میں تو عید میں بڑی باتیں ہوں گی آپ جو چشتی ہیں یہ لا الا اللہ چشتی رسول اللہ والے تو نہیں ہے نے وہ میں یہ کہہ رہا تھا نا سب اسنابل میں وہ والا موجود ہے نا بات یہ ہے جی، جی۔ کسی کسی بات کو ثابت کرنے کے لیے جو شرائط ہے وہ سب پورے کر لیا کرو بات تو سنو نا کسی کی طرف جی۔ نسبت جب کر رہے ہیں نا تو نسبت کے لیے آپ تو اسناد کے بغیر نہیں چلتے پھر صنعت کی بات کیا کرو جی آپ اس کیوں جا رہے ہیں اچھا دیکھو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جامی بھی سمجھتے تھے اور کذاب بھی سمجھتے تھے یہ جس طرح کے حضرت جو ہے نا خطیب بغدادی صاحب کے کلام میں جس طرح تار تناخذ اور جو ان کے پھر کام ہیں اور جناب حنابلہ کے ساتھ اور ان کے ساتھ اناف کے ساتھ وہ امام ابن جوزی کے صاحب المصیب تو میرے خیال میں آپ نے نہیں پڑھی ہوگی سر یہ میں بتاتا ہوں کہ میں نے ابھی خطیب کا ایک حوالہ پیش نہیں کیا ہاں خطیب کا حوالہ تو بعد میں پیش ہوگا اچھا۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے نا وہ کتاب و تھی کی اچھا۔ والا پیش کروں گا ابو ابوسورا راضی جو ہے نا ابو ابوسورا راضی کی اپنی کتاب و چھپی ہوئی جس میں خطیب کا نام نشان نہیں ہے اچھا ہاں یعنی خطیب کو تو چھوڑے وہ بات کی باتیں ابو ابوسورا راضی کی کتاب و چھپی ہوئی مارکیٹ میں موجود ہے اس کی صنعت بھی صحیح ہے اچھا یہ دیکھ لو پھر ہاں جی, جی،, جی، اب اس کو ملاؤ اور یہ صنعت ملاؤ خطیب بغدادی کی وقال النخی حدثنا عبداللہ بن عباس تیالیسی اپنا امانا عباس دوری کالا سمیت و یعنی بن نین یقول و قطب جامعہ صغیر محمد بن عصر چیستی صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں نے الجامع صغیر محمد بن عصر سے لکھی ہے یہ ہاں۔ کوئی توثیق نہیں ہے اچھا جی یہ کسی قسم کی توثیق نہیں ہے اچھا۔ کتاب تو کو میں آپ کے پاس اگر میں آپ سے پڑھوں اور آپ سے کچھ شیئر لکھ لوں نا ہاں یہ اچھا یہ یہ بتاؤ جی۔ کہ یہ جب ان سے لکھ رہے تھے جی تو اس وقت انہوں نے کوئی ان کو کہا ہے کوئی ایسی عبارت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے کہا ہو کہ یار تیری کتاب میں لکھ رہا ہوں پر صرف تنقید کے لیے لکھ رہا ہوں میں اس پر اعتماد نہیں رکھتا جو ظاہر حال ہے وہ رضامندی کا ہے یا ناراضگی کا ہے نہیں جب استاد ہیں نا حدیثیں اس میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوتی بات اوقات ہو بھی سکتی ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے میں بتاتا ہوں کہ اتنے مہین جو ہیں وہ افبان بن ابھی راوی ہے اس کی حدیثیں بھی لکھتے تھے اس کی ایک دفعہ انہوں نے کہا احمد محمد نے کس نے انہوں نے کہا کہ میں اس وجہ سے لکھ رہا ہوں کہ کل کو کوئی آدمی یہ جو مامر کی روایت مامر ان ثابت ان انس ہاں۔ مامر ان ابان ان انس تو ہاں۔ ابان کو ثابت نہ بنا دے ہاں۔ تو اب یہ جو انہوں نے جرا کی ہے یہ اپنے شاگرد عباس بن محمد عبدوری کے سامنے جرا کیے ہاں۔ اور یہ جرا جو ہے نا جرا کے کچھ الفاظ ہاں۔ تاریخ ابن مہین کی اپنی میں بھی موجود ہیں ہاں۔ جو ان کی جو تاریخ ابن مہین چھپی ہوئی ہے نا آپ کے پاس ہے کہ نہیں جو چار جلدوں میں اس میں بھی موجود ہے تو اس میں ذرا آپ ایسا کریے کہ ذرا غور کے آپ تو غصہ نہ کریں نا یہ نرمی کے ساتھ غور کریں محدثین کی جو ہے نا بڑی شدید اور توثیق تو مجھے کسی ایک سے نہیں ملی ہاں حاکم نے جو ہے وہ ان کی حدیث کو صحیح کیا رکھا ہے یا نے جو ہے کچھ مناسب لکھا ہے اور یہ ہیں حاکم بھی اچھا بات سنو جی جی جی جب کیسے جی بات ہے تم ایک طرف کیوں دیکھتے ہو جی جی جی جی یعنی جب اقوال مختلف ہوتے ہیں تو ایک سال جس طرح کے چل تم نے کیا ہے کہ ابن ناصر کا تم نے کہا کہ اس نے کہہ دیا کہ جناب یہ لال کائی کی کتاب والا جو راوی ہے نا جی۔ تریسیسی تو ترسیسی کے متعلق کہہ دیا کہ جی اس نے کہا ہے کہ یہ کذاب ہے لیکن جی۔ ساتھ ہی یہ ہے کہ حافظ ابو طاہر سیلفی کہہ رہے ہیں کہ منل منت سکاط الاثبات آپ اس کو بالکل آپ نے گم کر دیا ایک بات دوسرا آپ نے امام ابن سرخی کے طبقات و شافیہ نہیں پڑھا کیا اس میں نہیں لکھا حاضا نیم مبالغات ابن ناصر اللہ اچھا جو ہے ہاں۔ جب آ جائے نا جراط شدید تو اب جب توسیق آ جائے تو پھر توسیع کو ترجیح دینی چاہیے ہاں؟ نہیں کیا اصول ہے جمہور کو ترجیح دینی چاہیے یا کہ توسیع اچھا آپ کے نزدیک ابن ناصر جمہور ہے نہیں ابن ناصر نہیں اور بھی ہے اس کے ساتھ اچھا، عجیب بات ہے کہ ابو طاہر سیلفی اس سے لے رہے ہیں اور اس کی تصدیق کر رہے ہیں اور صرف یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں موبائل کا موبائل ہے نا وہاں کاری کے زکریوں کا چھت پڑتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ ناصر کا فرد نہیں ہے جی کیا اچھا اچھا ویسے اللہ کرے یہ کتاب ثابت ہو جائے مجھے تو ہم تو آپ کو جو ہے وہ شکر پلائیں گے اگر یہ کتاب آپ ثابت کر دیں گے یہ تمہاری تائید میں یہ کتاب ہے یہ تو ویسے مثال بیان کی تھی نا ہاں، احمد مکی دیکھا نا احمد تمہاری تائید تمہاری تائید میں یہ کیا بنے گی اللہ کے بندے میں کہتا ہوں تم پھر احمد بے خالی بل ذکری ہے تم پھر اچھا، میں اگر کوئی پشتوں میں بات کروں تو ناراض ہے کہ میرے شاگرد جو ہے نا وہ پشتوں میں بات ہوتی ہے اچھا بس جی جلد ایک سو تین سو تینتالیس تین سو تینتالیس اچھا جی جی جی آپ سنو جی امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سرکار کا بالکل صحیح صنعت کے ساتھ قول تاریخ بغداد میں موجود ہے امن اللہ سے علیہ فلفت محمد بن حسن اور پھر اسی تاریخ بغداد سے امام شافی کی وہ روایت موجود ہے کل متقون ہے خطیب انی قبر ابی حنیفہ و ابھی حلیفت یہ روایت یہ تو ثابت نہیں ہے نا یہ تو عمر بن بن بنان کا نام ہے اس نے راوی مشہور ہے کیا یہ روایت ثابت نہیں ہے مجہور ہے اچھا یہ آپ ایسا کریں نا ہاں۔ جو آپ حوالہ پیش کر رہے ہیں ہاں۔ وہ جلد بتائے چوتھی جلد ہے جو آپ تاریخ بتا دی پیش کر رہے ہیں کون سی یہ الوداع کی جو جلد ہے آپ کے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں جلد نمبر چھوٹا ہے دوسری دوسری ہے اچھا یہ جو آپ نے کہا ہے نا ہاں۔ میری وہ بات رہ جائے گی نا پھر آپ اپنی بات کریں اچھا اس کا صرف محمد ناصر کی جگہ نہیں ہے ہاں۔ بھی کہا ہے رائے تم بھی بغداد مجھ میں ہی ناراض آفی بھائی اور ہاں، ہاں، جی۔ سنو سنو دیکھو یہ لفظ موجود ہیں کہ نہیں منت کے قاتل اسباب کے لفظ ہیں یا نہیں بتاؤ یہ خرد برد جان بوجھ کر کر لیتے ہو یا نظر جی، جی میں تو اس میں دیکھتا ہوں خرد کرتا میں جمہور کو ترجیح دیتا ہوں جمہور کو اچھا۔ ادھر یہ شامل کھولے تو ان پر ہاں۔ چرا جو ہے نا ثابت تو ہوا ثابت یہ ہوا اور پھر میں بال خاص کے ابن ناصر کے ابن سبزی کے جو لفظ ہیں ان کے ہوتے رہے ابن سبزی کی کیا حیثیت ہے ابن سبزی کی کیا حیثیت ہے